الله الله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 یہ صورت البقرہ کہ ہم نے ایک آیت تلاوت کی ہے جو آج خطبے کا اصل موضوع ہے طہارت نظافت پاکی صفائی ستھرائی یہ ایسا عمل ہے اسلام کے اندر اس سے انسان دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے اور اپنی اسی طہارت اور پاکی کی برکت سے انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب بنتا ہے اور اس کے درجات بہت ہی زیادہ بلند ہوتے ہیں اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاط رمایا صحیح مسلم کی حدیث آپ نے شاط نمایا اب تہور شطر الایمان اے لوگوں طہارت پاکی صفائی ستھرائی نظافت یہ اس آدھا ایمان ہے اب تہور شطر الایمان شطر کے معنی آدھا یعنی تہارت صفائی ستھرائی کو اللہ تعالیٰ نے آدھا ایمان قرار دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ نمایا لا تقبل بغیر تہوری یہاں تک کہ بہت ساری عبادات ایسی ہیں جن کے لیے صفائی ستھرائی پاکی و تہارت شرط ہے اگر آدمی پاک نہ ہو تہارت نہ حاصل کرے تو اس کی عبادت ہی نہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوتی جیسے کہ حدیث میں نے بتائی آپ رشاط نماتے ہیں لا تقبل شلا تم بغیر تہور بغیر طہارت اور بغیر مکمل پاکی حاصل کیے ہوئے انسان کی کسی نماز کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر جو لوگ تہارت صفائی ستھرائی پاکی کا خیال رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنی محبت کا اعلان کیا ان اللہ يحب التوابین اللہ تعالیٰ دو قسم کے لوگوں سے بڑی محبت کرتے ہیں یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے اللہ تعالیٰ سے تو انسان کو محبت کرنا فرض ہی ہے لیکن کمالی ایک انسان اپنے گفتار اپنے کردار اپنے آمان کی اس قدر اصلاح کر لے اپنی زندگی کو اس طرح سے سنوار لے کہ اللہ اس سے محبت کرنے لگے یہ بڑا اعلیٰ مقام ہوا کرتا ہے اللہ تعالی جن لوگوں سے کوئی گناہ ہوتا ہے فوراً اللہ تعالیٰ کے در سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں توبہ استغفار کرتے ہیں اور جو لوگ طہارت اور صفائی ستھرائی دے کا خیال رکھتے ہیں ایسے بندوں سے اللہ تعالیٰ بے انتہا محبت کیا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنا محبوب بنائے اور محبوب بندوں میں شامل کر لے لیکن میرے بھائی یہ تہارت جو ہوتی ہے یہ دو طرح کی ہوتی ہے جو خاص طور سے آج خطبے کا موضوع ہے دو قسم کی تہارتیں ہوتی ہیں ایک تہارت تو ہے ظاہری ظاہری تہارت کا مطلب ایک انسان کا اپنا بدن پاک ہو اپنا کپڑا پاک ہو اپنا جسم صاف ستھرا ہو یہ تہارت جو ہے جس کو ہم لوگ پاکی حاصل کرنا یہ پہلی قسم ہے اور دوسری قسم ہے یہ کہ انسان ظاہری طور پر پاک تو ہی ہے لیکن باطنی طور پر پاک ہو اس کا عقیدہ پاک ہو اس کا دل و دماغ پاک ہو اس کا دل نجاست سے پاک ہو یہ باطنی طہارت ہے اور دونوں قسم کی تہارتوں تہارتیں اپنے اندر حاصل کرنا یہ بے انتہا ضروری ہے فرائد میں سے جہاں تک ظاہری تہارت کا معاملہ ہے ابھی آپ نے سنا اللہ فرماتے ان بغیر اللہ رب العالمین نے ظاہری تہارت کے لیے پانچ وقت کی نماز کو ہم پر فرض قرار دیا اور ہر نماز کے وقت دونوں قسم کی تہارت چاہے چھوٹی تہارت ہو یا پاک بڑی تہارت حدث اصغر ازبر ہو یا حدث اکبر ہر انسان کو مکمل پاک ہونا شرط ہے اب ذرا بتائیں دنیا میں کون سا مذہب ہے اسلام کے علاوہ کہ چوبیس گھنٹے میں پانچ مرتبہ انسان کو پاک رکھنے کا حکم دے رہا ہو اسلام اسی لیے اگر ایک مسلمان سچا مسلمان بن جائے اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے لگے تو مسلمانوں سے زیادہ پاک صاف ستھرا اور نظافت والی کوئی دوسری قوم نہیں پائی جا سکتی کیوں دنیا میں ہر قوم کے اندر کہا جاتا ہے ایک صاف کرنا ہے کرنا ہے اللہ اکبر ایک کر جب سو کر کے اٹھتا ہے تب لیکن اللہ کے رسول اسلام نے ہمیں کیا کہا پانچ وقت کی نماز پڑھو اور پانچ وقت جب نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتے ہو تو اللہ رسول نے کیا ساتھ اللہ اکبر اے مسلمان اگر اللہ سے فرماتے ہیں انا شکرانا امتی میری امت پر اگر تکلیف کا ڈر نہ ہوتا تو لمر تم گی شراک ان دشراخ تو میں ان پر ضروری قرار دے دیتا کہ پانچ وقت جب وضو کرتے ہیں تو وضو کے ساتھ مشوار بھی کرنا لازمی ہے لیکن امت مشقت میں پڑ جائے گی اس لیے میں فرق نہیں قرار دیتا لیکن آپ نے فرمایا اتنا یاد رکھو کہ ایک مرد مومن جب وضو کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے اور مشواک کر لیتا ہے مشواک کر کے وضو کے ساتھ مشواک کر کے اگر وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے مسوات سے اس کا منہ جو صاف ستھرا ہو جاتا ہے اللہ تعالی کے فرشتے اتنا خوش ہو جاتے ہیں بندہ جیسے نیت بات کے الحمد للہ رب العالمین کہتا ہے فرشتہ دور کر کے اس مومن کے منہ پر اپنا منہ رکھ دیتا ہے میرے بھائی یہ تہارت ہے تو اس لیے ظاہری تہارت کپڑا پاک ہو بدن پاک ہو ہمارے اندر بدبو نہ آ رہی ہو اسی لیے نبی علیہ نے بہت ہی ضروری قرار دیا کہ جب آدمی مسجد کے اندر آنے لگے خاص طور سے جمعے کے دن تو آپ کے ساتھ میں غسل کرنا ضروری ہے اگر پرانے کپڑے پہن کر کے نہ چلے آؤ جو چار پانچ دن سے ہفتے بھر سے پہلے پسینے کی بدبو آ رہی ہو آپ نے ساتھ مارا جب جمعے پہننے کے لیے آنے لگو تو بہترین کپڑا صاف ستھرا کپڑا پہن کر کے آؤ اگر تمہارے پاس کپڑے کی قلت ہے تو کم سے کم ایک جوڑا سلا کر کے اس کو محفوظ رکھ دو صرف جمعے کے دن اس کو استعمال کیا کرو غسل کرو بہترین صاف ستھرا کپڑا پہن کر کے آؤ اور ویسے نہ آ جاؤ بلکہ جامع مسجد آنے کے پہلے آپ نے ساتھ میں خوشبو استعمال کر لو آپ نے یہاں تک تاکید کیا خوشبو استعمال کرنے کا کہ اگر تمہاری اپنی خوشبو نہ ہو تو عورتوں کی خوشبو جو گھر میں رکھی رہتی اس کو لگا لو لیکن خوشبو لگا لینے کے بعد مسجد میں آؤ تو ہمیں اسی لیے پانچ مرتبہ پاکی اور طہارت حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور یہ بہت بڑا عمل ہے نبی علیہ السلام اسلام فرماتے ہیں جس طرح سے یاد رکھو بھی میں نے اشارہ کیا جس طرح سے ہم نہاتے ہیں ہمارا کپڑا صاف ہوتا ہے ہم خوشبو لگا کے آتے ہیں ایسے ہمارا منہ بھی صاف ہونا چاہیے کوئی ایسی چیز استعمال نہ کریں منہ میں بدبو آ رہی ہو آپ نے ساتھ مایا اے لوگ مسجد میں آتے ہو تم نماز پڑھنے کے لیے تو اپنے اندر خبردار بدبو نہیں آنی چاہیے کیوں فائنل ملائی منو آدم جس طرح سے بدبو سے آدمی کو تکلیف ہوتی ہے ایسے ہی رحمت کے فرشتے جو تمہارے ساتھ نماز میں آتے ہیں تمہارے بدن یا منہ سے بدبو آتی ہے فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ فرشتے جو رحمت بن کر کے آئے ہیں ہمارے منہ کے بدبو سے دور ہٹ جائے اسی لیے آپ نے ساتھ ہمارا تلبو افواہکم فانہا ترک القرآن اے مسلمانوں اپنے منہ کو خوب صاف ستھرا رکھا کرو اپنے منہ کو بدبو سے بچاؤ اپنے منہ کو پاک رکھو کیوں فانہا ترک القرآن یہ تمہارے منہ جو ہیں جس سے تم کھاتے ہو جس سے تم بات کرتے ہو جس سے تم لوگوں سے گفتگو کرتے ہو تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا منہ کتنی اہمیت رکھتا ہے فَإِنَّهَا بہت قرآن کا راستہ بنا دیا ہے اپنے منہ کو صاف رکھو اپنے منہ کو صاف رکھو اس لیے ہمارے بھائی اس حدیث کے مطابق نہیں اترتے جو برابر سگریٹ پیتے ہیں یا بیڑی پیتے ہیں یا کوئی ایسی بدبودار اس چیز استعمال کرتے ہیں کہ کتنا بھی وہ منہ صاف کرنے آنے کے پہلے پہلے لیکن ان کے منہ کی بدبو ختم نہیں ہوتی اللہ کے راستے ذرا سوچو تمہارا راستہ اگر گندا ہے تو تمہیں برا لگتا ہے پڑوسی کا راستہ اگر گندا کر دو تمہارے اوپر کیس دائر کر دیتا ہے اگر چلنے والوں کے راستے کو تم بس ہے گندا کر دو تو سارے لوگ نارتیں بھیجتے ہیں اس شخص کا کیا حشر ہوگا جس نے قرآن کے راستے کو گندا کر رکھا ہے اپنے دل کو صاف رکھو تحریر سنے میں موسم تبرانی کبیر کی حدیث ہے عن کبیر کی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عمر بن خطاب اور صحابہ کرام کے ایک جماعت نے نقل کیا کہ آپ نے ساتھ سنبھالا طیبو افواہکم فانها ترک القرآن اپنے منہ کو صاف رکھا کرو پاکیزہ رکھو بدبودار نہ بناؤ کیوں تمہارے منہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن پاک کا راستہ بنا دیا ہے ایک مسلمان کے منہ ایک مسلمان کی زبان کتنی قدر قیمت ہے مسلمانوں اللہ کا شکر ادا کرو کہ ایمان نصیب کر دینے کے بعد مسلمان بنا دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی آسمانی آخری کتاب قرآن پاک جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے کے لیے تمہارے منتخب کر دیا ہے انسان کو اپنے منہ کی قدر قیمت سمجھنی چاہیے اسی لیے نبی اللہ علیہ صفائی ستھرائی پاکی اگر آپ نے ظاہری پاکی اپنے اندر پیدا کیا تو اس کا کتنا اونچا مقام ہے اس کو اس حدیث سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے اللہ عمر امیر المومنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ ہو اس حدیث کے راوی ہیں امام تبرانی موسم کبیر میں اوسط میں اور میرے علم نے ایک محدثین نے حدیث نقل کیا یہی حدیث عمر ابن الخطاب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بدتر بھی ہے اللہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے مسلمانوں اے مسلمانوں طہرو هذه الارشاد اے مسلمانوں طہرو هذه الارشاد غفر الله لك

صاف ستھرا کر کے رات کو کرو مسلمانوں ایسے ناپاک گندا بدبودار پسینے سے بدبو آ رہی ہو تمہارے سگریٹ تمہارے بیڑی سے تمہارے بدن میں تمہارے بستر پر تمہارے کپڑے میں بدبو آ رہی ہو ایسے نہ سویا کرو بلکہ

پہن رکھا ہے شرٹ پہن رکھا ہے کمیز پہن رکھی ہوگی پوتے رکھے ہوں گے اس کو کہا جاتا ہے کمیز اور اس کے نیچے یہ کپڑا ہوتا ہے جو بدن سے چپکا ہوا ہے جیسے منیان پہن لیتے ہیں آپ لوگ بنیاد ہے یا کوئی اور کپڑا جو فرمایا اے مسلمانوں سونے کے پہلے پہلے اپنے بدن کو پاک کر لو صاف کر لو فَإِنَّهُ نہ تو رحمت کا فرشتہ قمیض کے اوپر نہیں شعار کے اوپر نہیں یعنی درمیان کا جو چمڑا ہوتا ہے اس کے درمیان ایک فرشتہ آ کے رات گزارتا ہے اور اس کا کام نہ بدن سے بدبو نہ کپڑے سے بدبو نہ گھر میں بدبو نہ بستر میں بدبو اگر انسان اس طرح سے صاف ستھرا ہو کر کے سوتا ہے خود تو آرام کر رہا ہے دن بھر کا تھکا مادہ پریشان ہے اپنی نیند پوری کر رہا ہے لیکن جب گھر میں بدلتا ہے تو فرشتہ دعائیں مفرت کرتا ہے اللہ مغفر لے کا اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی مفرت اور بخش کر دے اسی لیے میرے بھائیوں اسلام یہ چاہتا ہے مسلمانوں مسلمان پاک صاف ستھرا نزیف رہے اس کے کپڑے سے اس کے حکم سے اس کے بدبو بدن سے کسی قسم کی گند بھرپور یا کسی بھی قسم کی باس نہیں آنی چاہیے اللہ تعالی ہم سب کمل کے توفیق نصیب فرمائے اکبر کو لہٰذا اللہ من کل لمبی ماتو گئی نہیں الحمد للہ وقفا وسلام جس طرح سے ظاہری تہارت کے بارے میں آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آدھا ایمان کرا دیا اللہ تعالیٰ بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے اور آج بھر اللہ تعالیٰ کا رحمت رحمت کا فرشتہ اس کے حق میں دعائیں کرتا رہتا ہے اسی طرح سے میرے بھائی باطنی تہارت جو ہے باطنی تہارت کیا ہے اندر کی چیزیں اندر یعنی شرک سے انسان پاک ہو شرک کو بھی نجاست اور گندگی کرا دیا گیا فج اے اپنے آپ کو گندگی یعنی شرک سے بچاؤ یہ شرک جو ہے یہ گندگی ہے نجاست ہے سب سے پہلے ضروری ہے کہ مسلمان اپنے عقیدے اپنے خیال اپنے عمل اپنے تصورات اور اپنے نظریات ہر قسم کے شرک سے محفوظ رکھے کیوں جب تک انسان اپنے عقیدے اپنے نظریات کو شرک سے نہیں پار کرے گا تب تک انسان کا کوئی عمل نہ تو قابل قبول ہے اور نہ تو جنت میں جا سکتا ہے اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا ان ان اللہ لا یغفر یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء تو پہلی چیز ہے میرے بھائیو شرک اور کفر سے اپنے عقیدے کو بچایا جائے نمبر دو اور نجاستیں کیا ہیں دل کی بڑی نجاستوں میں سے ایک مزاج چند مزاج نہیں یہ ہے آپ اپنے دل میں اپنے مسلمان بھائیوں کے متعلق حسد رکھیں بوجھ رکھیں نفرت رکھیں کینا کپٹ رکھیں برائیوں کی محبت ہو نفاق ہو یہ ساری گندگیاں جو ہیں ان سے بھی اپنے دل کو پاک رکھنا بے انتہا ضروری ہے اسی لیے نبی علیہ سلاد اور سلام برابر دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو ہر کر دے نبی علیہ السلام صاحب ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے اور ہم لوگ بھی دعا کماتے ہیں من شر الذي يوسوس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس صدور الناس من الجنت والنار یہ برائیوں کا وسوسا جو دل میں شیطان دلاتا ہے یہ گندگی ہے اس سے بھی پاک رہنا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے نبی علیہ السلام صاحب امام احمد بن حمد امام ابو لانا امام بزار اور دیگر اہل نقل کرتے ہیں نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں بڑی سے جماعت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں نبی علیہ السلام اپنی گفتگو کر رہے تھے اور اچانک گفتگو کے درمیان نے فرمایا یا ایوہ الناس یقرو علیکم الان رجل من اہل الجنہ اے مسلمانوں ہوشیار ہو جاؤ ابھی مسجد کے اندر بھی آنے والا ہے اور سارے لوگوں کی نگاہ دروازے پر ہے کہ وہ کون سا خوش نصیب ہے یا وہ کون سا جنتی ہے جو آج نبی پاکستان کے پاس ہم لوگوں کے مجلس میں آ رہا ہے سارے لوگ دیکھ رہے ہیں اتنے میں حضرت نبی وقت اللہ تعالیٰ نہ آئے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتے ہیں وہ تکتی باندھ کر کے جو لوگ جنتی انسان کو دیکھنے کے لیے بے قرار تھے اور ہر وقت تھا چھوڑ ہم سات دن ابھی وہ ساتھ داخل ہوئے اور نہیں تھی ابھی کسی کو پتا نہیں سارے نبی اور کام بیٹھے ہوئے لوگ انتظار کر رہی ہیں ارے یہ اگر جنگتی ہوتے ان کی بسارا پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجلس میں ایک نوجوان صحابی عبداللہ ابن عمر ابن عاص بیٹھے تھے وہ بڑے غور سے جائزہ لے رہے تھے کہتے بات ختم ہو گئی مجلس محمد جو اللہ کے رسول کی مکمل ہوئی سارے لوگ اٹھ کر کے چلے گئے اتنے میں دوسرے دن جب مجلس جمی تو پھر آپ نے اسماء گفتگو فرمایا اے لوگوں جتلاؤ علیکم الان رجل من اہل الجنہ ابھی ایک مجلس میں آنے والا ہے سارے لوگ کہتے ہیں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اور آپ نے اشارہ کیا مسجد کے اس دروازے سے داخل ہوگا اللہ اکبر کہتا نسور مالک کہتے ہیں دوسرے دن پھر وہی شخص آیا جو کل آیا ہوا تھا اور آیا بھی کہتے مثل حالت ہی المنا جس طرح سے کل داخل ہوئے تھے وضو کا پانی داہی سے ٹپک رہا ہے کہاں ٹپک رہا ہے ہاں، کسی میں شرط دی جا رہی تھی دا ہی نہیں تب کیا کرتے کے گا خاص جب داہی نہیں تب کیا کرتے کے تھا جنتی کی بسارت کیا دی جائے داہی سے وضو کا پانی تبک رہا ہے اس لیے داہی نہ رکھنے والے بھائی اللہ کو خوش کرو داہی رکھو کتنے دن تک داہیاں صاف کر کے بکر میں ڈالتے رہو گے اگر دیکھو داہی کی سنی کچھ لوگ کہتے شاید کی دیر ہو گئی ہوگی آنے میں یا کون آیا اللہ رسول نے دیکھا ہوگا اور آیا ہوگا دیکھا نہیں ہم لوگوں نے سارے لوگ یہی اپنے رحم و گمان میں کرے ہوئے ہیں لیکن رسول مالک کہتے ہیں میں نے دیکھا تیسری دن جب مجلس پر خاص ہو رہی تھی سارے لوگ اللہ رسول سے مل کر کے ایک دوسرے سے ملاقات ہو کر کے جدا ہو رہے تھے تو سات کی نبی وقت کے بازو میں جا کر کے نوجوان صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص کھڑے ہوئے ہیں جب سارے لوگ خدا ہو گئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص نے کہا یا اخی لا حیت ابی واقسمت اللہ ادخل علیہ ثلاثا میرے بھائی آپ سے ایک گزارش ہے صاحب کہا کیا ہے کہا کہ میرے اور میرے والد کی ذرا کھن گئی اور لڑائی ہو گئی جھگڑا ہو گیا ہے اور میں پھر بھی آ کے قسم کھایا کہ والد صاحب میں تین نہیں آؤں گا تب میں بے گھر ہو گیا ہوں اگر آپ اس کو تین دن کے لیے ہاں، قسم پوری کرنے کی خاطر آپ اپنے ہاں ہم کو جگہ دے دیں اور تین دن اپنا مہمان بنا لیں تین دن پورے ہو جائیں گے قسم پوری اپنے والد صاحب کے پاس سے چلا جاؤں گا صحابت کا بالکل آ جاؤں لے کے گئے ساتھ لے کے گئے حضرت عبداللہ امام رد العاص کہتی ہیں اور حضرت سعد نبی وقاص نے اپنے ایک کمرے میں دو بستر لگایا ایک پر خود سوئے اور دوسرا بستر ہم کو دیا وہ تو سو رہے ہیں اور میں سوتا نہیں میں پوری رات جھٹ کر کے جائزہ لیتا رہا کہ ذرا دیکھوں یہ شخص کیا عمل کرتا ہے یہی وہ شخص ہے وہ کیوں اللہ کے رسول نے جو بشارت سنائی اس کے بعد تینوں دن یہی انسان آیا ان کو یقین ہو گیا حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص کو کہتے ہیں بس ہم برابر لگے تھے ساری رات سوتے ہیں لیکن جب کروٹ بدلتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ تسبیحات پڑھتے ہیں کہتے ہیں یہاں تک کس صبح ہو گئی ایک دوسرے رات کو پھر میں نے رات پہلی رات کو دیکھا میں نے کہا یہ تمہیں جنتی نہیں ہو سکتا بھائی کیوں اس سے زیادہ تو میں تحجد کی نماز پڑھتا ہوں اس سے زیادہ تو میں رات کو عبادت تو ساری رات پڑا سویا ہوا تھا بس ایک ہی جب پڑتا تو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ ہو کر پڑتا ہے کہتے ہیں لیکن چھوٹا ہو سکتا ہے آج دن میں تھکے باتیں ہوں اس لیے کوئی عبادت نہیں کل پھر میں ٹہلوں گا دوسری رات پوری جگ کر کے میں نہیں دیکھا بس وہی عبادت اور آج کے آخری حصے میں تھوڑا سا اٹھ کر کے انہوں نے تحجد کی نماز پڑھ لی کہتے ہیں پھر بھی یہی ہوا کہ نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا اس سے زیادہ عبادت تو میں خود کرتا ہوں اگر اپنی عبادت کے ذریعے جنت کا منسلک ہوتا جس سے میرے پیسہ بشارت ملنی تھی کہتے ہیں تیسرا دن گزرا تیسری رات تیسری رات بھی میں اس کی عبادت جیسے دو دنوں میں کی تھی کہا پھر تیسرے دن اٹھا تین دن دیکھ لیا میں نے کہا یا آخر آپ مجھ کو اجازت نہیں ماں و بین ابھی میرے اور باپ کے درمیان نہ کوئی لڑائی تھی نہ کوئی جھگڑا تھا نہ کوئی جنگ جدار کی بات تھی بات اصل یہ ہے والد صاحب ہم سے بڑے خوش ہیں ہم نے نبی علیہ السلام کو تین دن فرماتے ہوئے سنا کہ مسجد کے دروازے کبھی جنتی آدمی آنے والا ہے تو اللہ کے رسول کے فرمانے کے بعد تینوں دن میں نے دیکھا تو آپ ہی تھے آئے مجھے یقین ہوگا کہ وہ شخص آپ ہی ہیں لیکن ذرا بتا بلدی بلا غد کما کا سدم ہم نے رات کی عبادتیں بھی تمہاری دیکھ لی ہے اس عمل کے رات میں بھی تمہارے آمار ہیں اس سے تو وہ مقام نہیں حاصل کر سکتے جو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہے اس کے علاوہ تمہارا کون سامن ہے جس کی بنا پر تم اللہ کے رسول نے بشارت دی اس بشارت کے تم مستحق بن گئے حضرت سعد نبی وقاص نے کہا ما ہوا الا ما رايتا اے اللہ اللہ کی قسم میرے اعمال وہی ہیں جو تم نے تین دن رات میں دیکھا ہے اور میں نے کوئی نہ کبھی کیا ہے کہ وہی عمل زمانے سے کرتا رہا ہوں کہا کہ بھائی اگر اتنا ہی امن ہے تو پھر تم اللہ کے رسول کی بشارت کے مستحق تو نہیں ہو سکتے کہتے اور مجلس سے اٹھا اور چلا جا رہا تھا پھر بلایا عبداللہ ادھر آؤ شادی نے سے بلایا سنو سنو ادھر آؤ واقعی اللہ کے رسول نے میرے متعلق تحصیل بولی کی کہا تین دن اللہ کے رسول نے فرمایا مسجد کی دروازے سے جنتی آدمی آنے والا ہوشیار ہو جاؤ اور تینوں دن آپ ہی آئے ہیں بشارت کے مستحق تو آپ ہی ہیں لیکن آپ کے امان نہیں ہے آپ جنت کے کہا سنو ما عملی میرے اعمال تو چوبیس گھنٹے کے وہی ہیں جو تم نے دیکھا لیکن اگر اللہ کے رسول نے جنتی ہونے کی بشارہ سنائی ہے تو دو عمل ہمارے اور ہیں جب سے مسلمان ہوا آج تک میں نے وہ دونوں عمل ترک نہیں کیا ہو سکتا ہے وش نمبر دو ہوں ہمارے مسلمان بھائی کو اللہ نے کتنی بھی بڑی خیر اور بڑی سے بڑی نعمت سے ہو میں اپنے بھائی پر کی نعمت دیکھتا ہوں تو آج تک میں نے اپنے بھائی کو اچھا دیکھتے دیکھنے کی وجہ سے کبھی حسر اپنے دل میں نہیں آنے دیا توفیق نصیب فرمائے موہد بنائے متبع سنت بنائے جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے جو سنتے ہی اسے یاد رکھنے گہروں تک پہنچانے کی توفیق دے اللہ ہمارے دلوں کو ہر قسم کی نجاست کفر سے شرک سے نفاق سے بدعات سے اور حسد سے کینا کپٹ سے برائیوں کی محبت سے اللہ تعالیٰ ہم تمام ساتھیوں کے دلوں کو پاک کر دے اللہ میں جو بیمار ہوں شفا کلی عطا فرما جو مقروض اللہ تعالیٰ ان کے قرض کو ادا کرا دے الحمان بھی شیخ صاحب شیخ مکتوم اور پھر حکمران جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں سے درگزر فرما ان کے حسنات کو قبول کر لے موجودہ حکمران چاہے مشتبہ دورہ ہوں یا خاص طور سے شاد اے شیخ اے سلطان محمد بن سلطان القاسمی ہوں اللہ تعالیٰ ان کو بھی خیر دے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہر بڑا آفت سے ان کو بچائے اور ان کو ہمیشہ ان حالات کو وہی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما جو ملک کے لیے امت کے لیے اسلام کے لیے مسلمان کے لیے بہتر ہو اور ہر ایسے

أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أحمد رسول الله أشهد أن أحمد رسول الله